ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے عبید اللہ بن ابی عزیز سے انہوں نے نافع بن جبیر بن مطعم سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کو ایک وقت میں نکلا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کرتے تھے اور نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا یعنی خاموش چلے جاتے تھے یہاں تک کہ بنی قینقا کے بازار میں پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور سیدہ فاطمت یعنی ہم سمجھے کہ ان کی ماں نے ان کو روک رکھا ہے نہرانے دھلانے اور خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس شخص سے محبت کر جو اس سے محبت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار دو سو ستاون